اگر تم کوئی نیک کام علانیہ کرو یا خفیہ طور پر کرو یا کسی برائی کو معاف کر دو تو بہتر ہے کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اگرچہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے